أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحيم عزیزان من آج دسمبر انیس سو ستہتر کی سولہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان سے ہو رہا ہے پچیسویں سورت ابتدا سے ہی سورت کی پہلی آیت ہے تبارک نزل للعالمین نذیر عام ترجمے کی روح سے کہا جاتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا قرآن نازل کیا تاکہ یہ انسان کے لیے تمام لوگوں کے لیے ڈرانے کا موجب ہو جائے ترجمہ یہی آپ کو نظر آئے گا ہر جگہ کباڑ اکل برکت کا لفظ تو ہمارے ہاں صبح سے شام تک ہر زبان پر ہوتا ہے دعا بھی دیتے ہیں ہم برکت عطا فرمائے تبارک کا وہی ہے خود با برکت اور برکات عطا کرنے والا برکت عطا کرنے والا یہ برکت ہوتی کیا ہے سوچیے تو صحیح ذہن میں کوئی چیز متعین ذہن میں آپ کے آتی ہے یہ چیزاں تو بچپن سے سنتے آئے نا تو بسم اللہ پڑھ کے روٹی نہ شروع کریے پھر برکت نہیں رہتی سوچیے میں کر رہا ہوں کہ برکت کہتے کسے ہیں اور سوچیے ہے نا ایک ذہنی ماحون سی تصوراتی چیز اور صرف اس ایک لفظ پر ہی نہیں کبھی سوچیے گا صبح سے شام تک کتنے لفظ ہم بولتے ہیں کہ جن کا کوئی متعین مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا بولتے رہتے ہیں ساری عمر بولتے رہتے ہیں ساری قوم بولتی رہتی ہے ساری دنیا بولتی رہتی ہے لیکن کھڑے ہو کے سوچیے تو صحیح کہ وہ ہم کہتے کیا ہیں برکت عطا کرے برکت ہوتی کیا ہے اور یہ چیز ہے جس پہ قرآن زور دیتا ہے تفت کروں جو بھی زبان سے بولو کھڑے ہو کے سوچو کہ اس کا متعین مفہوم کیا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ تعلیم جو ہے اعلیٰ اقدار جو ہے ان کو چھوڑیے روز مرہ کی زبان میں جو الفاظ آپ بولتے ہیں ان کے متعلق تو آپ کو معلوم ہو کہ میں کہتا کیا ہوں لیکن وہ تو بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان ٹھیک ہے سوچنے والا بھی جانور ہے لیکن ہرڈ انسٹنگ جس کو کہتے ہیں نا بھیڑ چال جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ اس میں یہی ہے کیونکہ اس کی زندگی کا نمایاں حصہ تو حیوانی زندگی میں گزرتا ہے اسے ہرڈ انسٹنگ کہتے ہیں سارے بولتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں بولتے چلے آ رہے ہیں ہم بھی بول ہیں قرآن اسی چیز کو تو ہٹانے کے لیے ہے ہرڈ انسٹنگ سے اس کو ہٹانے پر ریزن کے اوپر لانے کے لیے آیا تھا قرآن لال قرآن کہتا ہے یعنی خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لال کم تاقل تاکہ تم عقل سے کام لینا سیکھو قرآن نازل کیا تاکہ عقل سے کام لینا سیکھو لیجیے غرض وائٹ ہے قرآن کی یہ لال کن ایک لفظ ہے عام عربی جاننے والے بھی جانتے ہیں کہ اللہ کو وہاں آتا ہے جہاں غائب کسی چیز کی بتائی جائے تاکہ یہ چیز ہو تاکہ تم عقل سے کام لینا سیکھو عقل سے کام لینا میں ابھی عرض کروں گا یہ تو یہی ہے نا کہ کھڑے آ کے کھڑے ہو کر آپ سوچو وہ سوچنے کے دو الگ طریقے ہیں وہ میں ابھی عرض کروں گا لیکن بہرحال وہ کہتا یہ ہے تو ایک ہی بات جو قرآن نے کہی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ سوچا کرو تو سوچنے کی پہلی ابتدا تو ہونی چاہیے کہ صبح صبح سے شام تک جو ہم الفاظ بولتے ہیں زبان سے ان کا مفہوم کیا ہے یہ جو ہم بولتے چلے جاتے ہیں نا اس طرح سے یہ ہرڈ انسٹنگ ہوتی عربی زبان میں اس کو تقلید کہتے ہیں علادہ وہ پٹا ہوتا ہے جو جانور کے یا مویشی کے گلے میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے کھینچ کے لیے چلے جاتے ہیں اس کو جبلی طور پر انسٹنگلی حیوانات میں یہ چیز ہوتی ہے جسے ہم بھیڑ چال کہتے ہیں اگلی بھیڑ جس طرح چلی جا رہی ہے پچھلی بھیڑ چلی جا رہی ہے جب سے پہلی بھیڑ ہوئی اور جب جو آخری بھیڑ ہمارے ہاں ہے ایک ہی روش ان کی چلی ہے اسے ہرڈ انسٹنکٹ کہتے ہیں اسے تقلید کہتے ہیں یہ تکلیف جو ہے یہ کوئی آپ کے ہاں کا فکی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی فروئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ مقلدین ہے یہ غیر مقلدین ہے سوال ہی یہ ہے کہ ہرڈ انسٹنگ کے اوپر چلنا ہے یا ریزن کے اوپر آپ نے چلنا ہے اور ہرڈ انسٹنگ کی بات جو ہے بھیڑ چال جس کا عام ترجمہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے پہلی چیز یہاں سے شروع کرو کہ جو دن بھر میں آپ الفاظ بولتے ہیں کھڑے ہو کے سوچو اس کے معنی کیا ہیں برکت بات یہاں سے آئی ایک چیز جو اپنے مقام پہ محکم ہو جم کے کھڑی ہو اب جم کے کھڑے ہونے میں پتھر جم کے کھڑا ہوتا ہے ایک مقام پہ پہاڑ جم کے کھڑا ہوتا ہے ایک مقام پہ ٹھیک ہے اس میں نمو یا نشو و نما یہ نہیں ہوتی جامد ہوتا ہے وہ لیکن ایک شہر جو اپنے مقام پہ محکم مستحکم بھی ہو اور اس میں نشم و نما بھی ہو رہی ہو عربی زبان میں اسے برکت کہتے ہیں جیسے درخت اپنے مقام پہ بھی جم کے کھڑا ہے اور نشم و نما بھی ہو رہی ہے سوچ رہے ہیں آپ ایک لفظ میں کیا کچھ کہہ جاتے تھے یہ لوگ پتہ نہیں ہے کیا کر گئے یہ زبان بنانے میں یہ لوگ جو تھے برکت یہ ہے کہ اپنے مقام کے اوپر محکم اور مستحکم بھی کھڑا ہو ان الزین کالو ربن اللہ ہے سمست ہوں جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم کر کھڑے ہو گئے اپنے اس دعوے پر ان پر فرشتے اترتے ہیں قرآن کہتا ہے لیکن محض جم کے کھڑے ہونا میں نے کہا نا وہ تو پتھر اور پہاڑ بھی اپنے مقام پہ جم کے کھڑا ہوتا ہے جم کے ایک مقام پر جم کے کھڑے رہنا اور نشو نما ہوتے چلے جانا اس کا بڑھنا پھولنا پھلنا ساتھ اس کے اسے برکت کہتے ہیں اللہ برکت عطا فرمائے مایے معنی یہ ہے کہ تم اپنے محکم اصولوں پہ جم کے بھی کھڑے رہو اور زندگی کی ارتقائی منازل بھی طے کرتے چلے جاؤ اب سوچئے گا کہ ہم میں سے کسے برکت حاصل ہوتی ہے اور تبارک کے معنی ہوا کہ وہ ذات جو خود یہ اس صفت کی مالک ہے اور وہ یہ چیزیں عطا کرتی ہے دوسروں کو یہ برکت کا جو اصول جو کلیہ جو طریقہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کس طریقے سے نزد الفرقان فرقان نازل کیا گیا تاکہ برکت عطا کر جسے سبات و تغیر کا امتزاج کہتے ہیں پرماننٹ سم چینج کیا اپنے مقام پہ محکم بھی کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نشو و نما ڈیولپمنٹ بھی ہوتی چلی جا رہی ہے کس مقصد کے لیے یہ نازل کی کیا نازل کیا قرقان اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کریم کی خصوصیات بیان کرنے کے لیے بہت سے الفاظ خوراک میں آئے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر صرف یہ ایک ہی لفظ آتا تو کافی ہو جاتا اتنا جامعہ لفظ انسانی زندگی کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے ایک لفظ فرقان وہ تو پھر ایک خاص ہے نا فرق ہمارے ہاں بھی تو فرق کہتے ہیں نا تو فرق تو کہتے ہیں نا ایک چیز میں دوسری چیز میں فرق کرنا فارسی زبان میں یہ لفظ سر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ فرق سادہ قدم ہر کجا کے می نگرم سر سے پاؤں تک یہ بھی ذرا سا ہٹا ہوا ہے اربوں کے ہاں فرق کہتے تھے بالوں کی مانگ کو اور مانگ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ایک بال بھی ادھر سے ادھر ہو جائے الگ نہ ہو دوسرے سے تو مانگ ٹیڑھی ہو جاتی اس طرح دو چیزوں میں امتیاز تفریق ڈسٹنکشن کہ بال برابر فرق نہ رہے ان میں ایسی نمایاں طور پہ دو چیزیں الگ الگ ہوں کہ ان میں بال برابر فرق نہ رہے تو اسے کہا جاتا تھا ان کے ہاں فرق مانگ کو سیدھی ہونی چاہیے آپ کو پتا ہے یہ مانگ سیدھی کرنے کا طریقہ کیا ہے بات میں سے بات نکل آتی ہے قرآن کریم کے امال قرآن ایک چیز ہوتی ہے نا امال تو کام کا نام تھا قرآن کے مطابق امال لیکن امال قرآن کے معنی ہوتے ہیں قرآن کی آیتوں کے تعویذ لکھنا ورد وظاہر بتانا کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم کی بھی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا کہ ایک بی بی آئی شکایت کرنے کے لیے حضرت صاحب کے پاس کہ میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی تو آپ نے فرمایا کہ یہ دن اثرات المستقیم سات دفعہ پڑھ کے کنگھی پہ پھونک مارو مانگ سیدھی نکل آئے کون استعمال ہی نہیں پڑتا ہے نا تھا سڈیا مڈیا نے کر کے کر پہلے کبے پاسے کی تھی مانگ اتنے بھی کام نہ بنیا تو انہوں نے جٹا داری بن گیا جی بی کیا چلو سیاپا ہی مکایا نہ رہے بانس نہ رہے بانس بھی مانگ ہی نکل گئی اس میں ان کی ساری زندگی میں یہ فرق اور مانگ نہیں رہتا تیر عزیزا نے من تفریح کی نہیں رہتی فرق کہتے تھے عربی زبان میں ایسی نمایاں تفریح جس میں بال برابر فرق نہ ہو اور الفرقان فرقان وہ جو اس قسم کی تصریق پیدا کر دے اور الفرقان کے صرف وہی ایک شاہ ایسی ہے کہ جو اس قسم کی تفریق پیدا کر سکتی ہے الفلام کیوں آتا ہے عربی زبان میں کس چیز میں تفریح انسانیت کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ حق و باطل میں تفریق ٹروتھ اینڈ فالس میں تفریق خیر اور شر میں تکلیف گڈ اور ایول میں تکلیف تفریق یہ ایتھکس یا اخلاقیات کا بنیادی مسئلہ ہے کہ خیر کیا ہے گڈ کیا ہے شر کیا ہے ایول کسے کہتے ہیں فالس کیا چیز ہے ٹروتھ کیا چیز تو آپ کہیں گے کہ یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے یہ اسی لیے آپ کہیں گے کھڑے ہو کے سوچا نہیں کبھی ان سوچنے والوں سے پوچھو جب سے سوچنے والوں کی تاریخ سامنے آتی ہے نا وہ یونان کے فلاسفر ابو حکمت کہلاتے اس زمانے سے یہ بات شروع ہوئی ان کے ہاں خیر اور شر حق و باطل کی تفریح کسے خیر کہتے ہیں کسے شر کہتے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے اس زمانے سے شروع ہوئی آج تک چلی آ رہی ہے <laughs> آج تک فیصلہ یہ نفع ضرر کرنا سکا اور آپ حیران ہوں گے کہ آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا یہ بات تو کوئی ایسی ہے ہی نہیں جس میں کوئی نہ ہو کہ بعض حالات کے اندر بعض چیزیں اچھی ہوتی ہیں دوسرے حالات میں وہ اچھی نہیں رہتی اس کے برف اچھی ہو جاتی ایک وقت میں ایک چیز کو آپ حق کہتے ہیں دوسری چیز میں وہی باطل ہو جاتا ہے ایک چیز خیر اچھا کہیے شر کو برا کہیے سو حالات کے بدلنے کے ساتھ یہ چیزیں بدلتی چلی جاتی مثلاً یہ چیز عام طور پہ کہی جائے گی نا کہ سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا برا ہے تو پہلی چیز تو اگر یہ پوچھی جائے کہ صاحب یہ جھوٹ بولنا برا کیوں ہے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کہ صاحب یہ بھی کوئی بات پوچھنے کی ہے برا کی بتا دیجئے نہیں پوچھنے کی مجھے نہیں پتا زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا کہ صاحب جو سوسائٹی اس کو بڑا مظلوم سمجھتی ہے برا سمجھتی ہے اس لیے یہ بری چیز ہے تو اگر کل کو سوسائٹی اس کو اچھا سمجھنے لگ جائے تو پھر یہ اچھی ہو جائے گی نا تاریخ میں کتنی ہی سوسائٹیاں ایسی گزری ہیں جن کے ہاں سچ بولنا بہت بڑی اچھائی کی بات سمجھا جاتا تھا جھوٹ بولنا نہیں جی سچ بولنا نہیں معاف رکھیے جھوٹ بولنا بڑی اچھائی کی بات سمجھا جاتا تھا بڑا جوہر سمجھا جاتا تھا دھوکہ دینا فریب دینا ہمارے یہاں ہی ابھی یہاں ٹھگ تھے جماعت تھی یہ پوری مذہب تھا ان کا وہ پجاری تھے درگا یا کالی دیوی کے ان کے ہاں بنیادی چیز تھی لڑکے نوجوان لڑکے کی شادی نہیں ہوتی تھی جب تک کسی کو وہ دھوکہ دے کے مارنا آئے کئی قبائل ایسے ہیں ہمارے ہاں تو یہ عام طور پہ ماں باپ کی بڑی عزت تقریم کی جاتی ہے کئی قبائل ایسے گزرے ہیں جو ماں باپ کو کچا کھا جانا جو تھا اس کو بہت بڑی نیکی سمجھتے دھوکہ دے دینا رومن کے ہاں رومن کو دھوکہ دینا جو تھا وہ بری بات تھی غیر رومن کو دھوکہ دینا بڑی نیکی سمجھی جاتی تھی یہودیوں کے ہاں بھی غیر یہودی جو ہے ان سے سود لینا بالکل شیر مادر کی طرح حرام ہے یہودی یہودیوں سے نہیں سود لیتے ہندوؤں کے ہاں دھرم شاستر کے اندر اسمت بڑی چیز ہے لیکن غیر براہمن لڑکی جو تھی اس براہمن اگر دس درازی کرتا ہے اس کے اوپر تو اس میں کوئی چیز موجود نہیں سمجھی جاتی تھی کیا چیزیں آپ نے اس سے ان مثالوں سے کیا سمجھا یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں سچ بولنا قسمت کی حفاظت کرنا دگا نہ دینا قریب قریب نہ دینا ہم نے دیکھا یہ ہے کہ یہ بعض سوسائٹیوں کے اندر بالکل اس کے برعکس تھا حالات کے تابع یہ چیزیں بدلتی چلی جاتی تھی تو جو چیزیں اس طرح سے بدلتے بدلنے والی ہوں ان کو یا تو ریلیٹو کہتے ہیں اضافی ہوتی ہیں یا مشروط ہوتی ہیں کہ ان حالات کے تابع تو یہ اچھی بات ہے اگر یہ حالات بدل جائیں تو پھر یہ اچھی بات اچھی نہیں رہتی بری ہو جاتی ان حالات میں یہ چیز بری ہے اگر وہ حالات بدل جائیں یا یہ شرائط بدل جائیں تو وہی بری چیز اچھی ہو جاتی تو یہ ریلیٹو چیز ہوئی لیکن حق یا تو وہ ہے کہ جو اضافی نہ ہو ایبسولیوٹ ہو مطلق ہو ہر حالت میں وہ حق ہو باطل ہر حالت میں باطل ہو ہر دور میں باطل ہو ہر قوم میں باطل ہو ہر تمدن میں باطل ہو ایبسولیوٹ اور ریلیٹو یہ دو ٹرمز آئی ہم ہمارے ہیں اور اضافی یہ جتنی باتیں آج تک آئی ہیں جس چیز کو بھی ان فلسفہ یہ فلسفہ ہے اخلاق کا ایتھکس فلسفے کی ایک چیز تو اس میں یہی چیزیں آئی ہیں کہ مطلق یا ایبسولوٹ ٹروتھ کیا ہے ایبسولوٹ یا مطلق خیر کیا ہے جو کسی حالت میں نہ بدلے کسی شرط سے مشروط نہ ہو ریلیٹو نہ ہو ایبسلیوٹ ہو یعنی محکم ہو اپنے مقام کے اوپر حق کے مطلق اور میں کہتا ہوں کہ عربی زبان میں تو حق کے ساتھ مطلق کے لفظ کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں وہ تو حق کہتے ہی اسے تھے جو ہر مقام پہ ہر شرط پہ ہر حالت میں حق ہو اٹل ہو حق کا لفظ ہی وہاں بولتے تھے جو ایبسلیوٹ ہو ان کے یہاں ریلیٹو حق اضافی حق اس کا تصور ہی نہیں کیا بات ہے وہ تو جب ہمیں اس سے اضافی سے یا ریلیٹو سے الگ کرنا پڑا تو ہم حق کے مطلق اپنے یہاں بولتے ہیں یہ غلط ہے زبان کے اعتبار سے حق ہے ہی ڈی ٹروتھ یہ جو چیز ہے کہ ایک چیز بعض شرائط کے تابع شر ہے ذرا حالات بدل جائیں وہی خیر ہو جاتا ہے معاف رکھیے گا شاید آپ کے ذہن میں آج ہو کہ یہ اس نے ہے نا گفتگو کو چھیڑ دی اس کے بغیر بات نہیں سمجھ میں آئے گی آئیے نیچے کی سطح پہ گفتگو کریں ہم جھوٹ بولنا بری بات ہے ٹھیک ہے ہر ایک ہم میں سے کہے قرآن کی روح سے کذب جو ہے یہ باطل ہے شر ہے ٹھیک ہے کیا یہ مطلق باطل ہے مطلق شر ہے ایبسولوٹ ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے یہاں کیا چیز یہاں جاری ہوئی پرانے زمانے میں آپ کی ملوکیت کے دور کے اندر تو یہ چیزیں تھیں کہ جھوٹ ہے تو بری بات لیکن زندگی کی بات ضرورتیں ایسی ہیں جن میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے پرانی تفسیروں کو چلے جائیے آپ کے دور میں مولانا مادودی صاحب تشریف فرما ہے آپ کے ہاں انہوں نے کہا ہے زندگی کی عملی عملی ضروریات ایسی ہیں جن میں جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے یعنی جھوٹ نہ بولے تو گناہ گار ہو جاتا ہے آدمی سڑکیں و جھوٹ تو گاری کی بات ہوتی ہے واجب ہو جاتا ہے تو گویا سچ جو ہے یہ حق مطلق نہ رہا ایبسلیوٹ ٹروتھ نہ رہا ریلیٹو ہو گیا کنڈیشنل ہو گیا مشروط ہو گیا زندگی کی بعض ضرورتوں کے تابع جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے اب جھوٹ بولنا شر مطلق یا باطل مطلق نہ رہا ایبسلیوٹ نہ رہا اضافی ہو گیا مشروط ہو گیا ضرورت کے پوچھئے پوچھیے سے کہ دنیا میں کون سا جرم ہے جس کے لیے مجرم سے پوچھیے تو وہ یہ نہ کہہ دے کہ میں نے ضرورت کے تابع یہ کیا پھر میں دوہرا دوں جو برسوں سے دہرایا کرتا ہوں ہمارے ہاں تو روز کہتے ہیں اور تو چوٹ بولے آیا کہنے لگا مینو کی لوڑ پہ یہی سی میں چوٹ بول دا مینو کی لوڑ جھوٹ بولا تم نے مجھے کیا ضرورت ضرورت تھی گویا ضرورت نہ ہو تو کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا ضرورت نہ ہو تو کوئی بھی کوئی جرم نہیں جرم کرتا الگ بات ہے کہ ایک چیز اس کے نزدیک ضرورت ہو آپ کے نزدیک میں ضرورت نہ ہو لیکن اس سے پوچھیے تو وہ ضرورت بتا دے گا ضرور اور ضرورت ایک تو یہ فزیکل ضرورت ہے نا کہ روپیہ پیسہ ملتا ہے اس سے یہ چیزیں جذبات کی تسکین تو اس سے زیادہ اشد ضرورت ہوتی جنا کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا حرام مطلق قرار دیا یعنی کوئی حالت ایسی ہے نہیں کہ جس میں اس کی اجازت ہو اب یہ کچھ جو ہے جو اس کا ارتقاب کرتے ہیں زبان سے نہ کہیں ایک اشد ضرورت ہے جس کے تابع یہ کیا جاتا ہے جنسی جذبے کی تسکین اگر اس میں یہ جس چیز جنسی میری بیٹیاں اور میں نے معاف رکھے جنسی جذبے کا اشتعال ہو ہی نہ انگیز ہو ہی نہ سوال ہی نہیں خیال ہی نہیں ادھر آ سکتا وہ تو اس جذبے کی شدت ہے اس سے زیادہ ضرورت جسے آپ کہتے ہیں یہ جذباتی ضرورت ہے زندگی کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں جتنا کچھ ایک کے پاس ہے یہ حوث ہے سر جو ہے مارے مارے اس کے لیے پھر رہی ہے بھاگے بھاگے چلا جا رہا ہے ساتھ اللہ تم تقاصر حتہ ضرور تم مجھ اور زیادہ سمیٹنے کی دوسروں سے اور آگے بڑھنے کیا یہ حوث جو ہے انسان کو لیے چلے جا رہی ہے تا وقت کہ وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے یہ کیا چیز ہے آپ کے نزدیک ضرورت نہیں ہے ہم روز کہتے ہیں کہ صاحب اتنی دولت اس کے پاس ہے اس کے بعد اس کو اور کیا ضرورت ہے جھک مار رہا ہے فریب دے رہا ہے چوری کر رہا ہے دگا کر رہا ہے غلط الاٹمنٹیں لے رہا ہے کیوں یہ کچھ کر رہا ہے اس سے کیوں آپ کے نزدیک اس کیوں کا جواب ہے نہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کی ضروریات پوری ہو رہی اس کے اندر ایک حوث ہے جذباتی اور جذباتی ضرورت تو تبھی ضروریات سے بھی کہیں شدید ہوتی ہے تو ضرورت کے بغیر تو کوئی جرم کسی جرم کا بھی ارتکاب نہیں ہو ضرورت کی نوعیت میں اثر کر سکتے ضرورت اور اگر تصور یہ ہو جائے نظریہ یہ ہو جائے کہ ضرورت کے مطابق ایک غلط چیز جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے اس کی اجازت ہو جاتی ہے تو دنیا میں کوئی چیز بھی باطل مطلق یا شر مطلق رہتی نہیں بڑے سے بڑے قاتل سے بھی آپ پوچھیے وہ بھی اپنے اس جرم قتل کے جواز میں کچھ نہ کچھ رہے گا کہ میں نے یہ کیوں کیا کیوں کا جواب ہی تو ضرورت ہوتی میں نے انتقام لینا تھا ایک جذباتی ضرورت ہے اگر مال لینے کے لیے کچھ کرتا تھا یا اپنا جو عقیدہ تھا اس کی ضرورت کے ماتحت دوسرے کو قتل کرتا تھا یہ انتقام لینے کے لیے قتل کر رہا ہے ضرورت کے تابع ہو رہا ہے یہ اضافی چیز ہے مطلق حق کیا ہے کہ جو ہر حال میں حق ہے ایبسولوٹ ہے ریلیٹو نہیں ہے کنڈیشنل نہیں ہے بدل نہیں سکتا کسی حالت میں بھی اتنی سی چیز ہے عزیزہ نے من جہاں آ کر آپ اس کا نام کچھ رکھ لیجئے وہی کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ایسے حق چیزیں دیتا ہے جو ایبسولوٹ مطلق حق ہوتی اور یہی مسئلہ ہے جو چلا آ رہا تھا یونان سے لے کے آج تک کہ حق یا خیر مطلق کیا چیز ہے تنہا عقل انسانی ضرورت کے تابع حق یا باطل خیر یا شر کا فیصلہ کرتی یہ جو آپ پوچھتے ہیں کسی مجرم سے کہ کیوں تم نے کیا تو اس کے لیے جو وہ دلائل دیتا ہے عقل کی روح سے دیتا ہے نا جس کی عقل اپنے مقام پہ قائم نہیں ہوتی جسے آپ دیوانہ کہتے ہیں تو دیوانے کی تو ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے کہ اسے اپنے نفع نقصان کا بھی پتہ نہیں ہوتا عقل دلائل دیتی ہے وہ ہیں جن کی روح سے آپ کے ہاں کہ یہ جتنے نظام آج کل دنیا میں چل رہے ہیں حکومت کے یہ سیکولرزم ہے کے اوپر مبنی ہے نا یعنی انسان اب بیٹھ کر اپنی ضرورتوں کے تابع کوئی قانون بناتے ہیں کل کو ضرورتیں بدل جاتی ہیں پھر وہ اس قانون کے خلاف دوسرا قانون بنا دیتے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ بدلتے بدلتے وہ ضرورتیں ہیں نا جن کے تابع آج وہاں انگلینڈ میں ہومو سیکچولیٹی جو ہے وہ بھی قانون جائز قرار پا گئی میں بھی تنقید نہیں کہا میں کہہ لے رہا ہوں کہ کل ہی ایک چیز ان کے ہاں جرم تھی ایک قانون کے تابع وہ جرم جرم نہیں رہا تو گویا وہ جو چیز کل جرم قرار پائی تھی معیوب تھی ان کے ہاں شر تھی باطل تھی مطلق شر یا مطلق باطل نہ رہی کیونکہ دوسرے ہی دن دوسرے وقت میں انہوں نے اسے بدل دیا اس کے خلاف قانون بنا دیا سیکولرزم کہتے اسے ہیں جس میں کوئی قدر حق یا مستحکم نہ ہو ایبسولیوٹ نہ ہو مطلق نہ ہو جو بدل سکتی ہو اور جب مختلف قومیں اپنے ہاں اس نظریے کو ہی رائج کریں کہ اپنی ضرورت کے تابع جو چیز کل وہ حق سمجھتے تھے آج اس کو بدل سکتے ہیں اور اس کے خلاف چل سکتے ہیں اس کا نتیجہ یہ وہ فساد جو ساری دنیا میں اس وقت پائے آپ کسی قوم کے متعلق کہہ نہیں سکتے کہ آج جس چیز کو اس نے بادل قرار دیا ہے کل کو بھی وہ بادل ہی قرار دے دی اسے انسانیت اسی کی تلاش میں یونان کے فلاسفوں سے آج تک ماری ماری پھرتی رہی تو یہ معلوم کر سکے کہ مطلق حق یا مطلق خیر کیا ہے ایبسولوٹ ہر حالت میں جو پی لیکن آج بھی انسان کی یہی صورت میں یہ کہہ رہا ہوں یہی بات کہ روز قوانین بدلتے رہتے ہیں آپ کے ہاں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مطلق حق یا خیر کے اوپر انسان نہیں پہنچ پایا مطلق اگر ہوگا تو وہ بدلنے کی ضرورت اس میں نہیں رہے گی مطلق کے متعلق تو قرآن کے الفاظ میں کہا ہی جائے گا کہ لا تبدیل نے کلے مطلق بدلتا نہیں تقاضوں کے مطابق ضروریات کے مطابق آج بھی یہی صورت ہے روز تجربے ہوتے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر کی روح سے آگے بڑھ رہا ہے انسان ابھی تک نہیں پہنچا مطلق کے اوپر بال نے کہا ہے کہ آدمی اندر جہان خیر و شر کام شناست نف خود را ازر زشت و خاص رشت و خوب کار تیس زیادہ ہموار و نا ہموار تیس ابھی تک مطلق خیر اور حق پر نہیں پہنچ پایا انسان یہ جو ابھی ابھی میں نے بات کہی ہے کہ جس چیز کو بھی یہ بدلتے ہیں کہ ہر وہ چیز جسے کل معیوب کہا جاتا تھا آج اسے مستحسن قرار دیا جاتا ہے ان سے بات کیجئے تو اس کے حق میں وہ دلائل دیں گے اور میں نے ابھی ابھی یہ کہا ہے کہ قرآن کریم سکھاتا یہ ہے کہ تم عقل سے کام کس طرح سے لو تو آپ وہ تو دلائل دیتے ہیں وہ تو عقل کی روح سے ہی دیتے ہیں یہ مسئلہ پھر مشکل آ پڑا ہے اس کے لیے غور و فکر کرنے والے مغرب کے بھی فلاسفر اور وہ میں سمجھتا ہوں فلاسفر سے آگے یہ جو سائیکالوجسٹ آئے ہیں نا یہ بہت آگے بڑھ گئے ہیں یہ جسے میں فرقان کہوں گا یہ فرق کر رہے ہیں حقیقت میں ان کے ہاں دو ٹرمز آئی ہیں اور بڑی الٹا ٹرم ہے ان کے ہاں ایک چیز ہے ریزن اور دوسری چیز ہے ریشنلائزنگ ہاں، انٹلیکٹ ہاں۔ ہاں، یہ لوگ ریزن بولتے ہیں ایبسولوٹ مطلق شے کے متعلق جو بات کہی جائے اور یہ جو اضافی چیزیں روز بدلتی ہیں اس کو حق ثابت کرنے کے لیے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ انٹلیکٹ ہے ریشنلائز کرتی ہے اپنے فیصلوں کو رکھیے گا بہت ذرا مشکل لیکن غور سے سمجھ تو جائیے بڑے اہم مسائل ویزا نے مانتے ہیں عقل اور عقل میں یہ فرق جو ہے ہمارے ہاں یہ دو ٹرم اقبال کی نگاہ تو بہت دور جاتی تھی قرآن پہ نگاہ ہے قرآن نے ان دو قسم کی جو عقلیں ہیں ان میں فرق کیا ہے باطل کے حق میں جتنے بھی یہ باطل پر چلنے والے لوگ دلائل دیتے تھے قرآن ان کے دلائل کو بیان کرتا ہے لیکن اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ ان کی اقلیت روحکار کا کام تھا جو یہ کر رہے ہیں کہ جو چیز باطل ہے اس کو حق ثابت کر رہے ہیں قرآن کریم کی ان اس بصیرت کی روح سے جو اقبال کو حاصل تھی اور ادھر وہ فلسفے میں بھی آپ جانتے ہیں جو مقام اس کا تھا وہ ان چیزوں کو اچھی طرح جانتا تھا اس نے ہمیں دو ٹرم دی دانش نورانی اور دانش برہانی اور میں کہتا ہوں کہ آج جو سائیکالوجسٹ نے ریشنلائزنگ انٹلیکٹ کہا ہے اسے دانش برہانی شخص نے کہا ہے کیا بات ہے ایک دانش نورانی ہے جسے انہوں نے ریزن کہا ہے اور یہی ہے وہ چیز جسے وہ کہتا ہے کہ وہی کرتی یہ ہے کہ حق مطلب دیتی ہے اور اس کے حق میں دلائل جو دیتی ہے وہ دانے سے نورانی ہوتی ہے قرآن اپنی کسی بات کو بغیر دلیل کے نہیں منواتا وہ کتاب کے ساتھ حکمت کو نازل کرتا ہے یہ جو دو اصطلاحیں آج آئی ہیں سائیکالوجسٹ کی ان کی سے ہم کہیں گے کہ قرآن یہ جو دلائل دیتا ہے ایبسولیوٹ مطلق حق کے حق میں وہ ریزن کہلا سکتی ہیں اور یہ جو باطل کے کو حق ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں وہ ریشنلائزنگ انٹلیکٹ کہلا سکتی ہے دانش برہانی جسے پورا وہ کہتا ہے اور دوسری جگہ وہ اسی کو عقل خود بھی اور عقل جہاں بھی سے تعبیر کرتا ہے بڑی چیز ہے سر عقل خود بھی غافل از بہبود غیر سور خود بینت نہ بینت سور ایک عقل تو یہ ہے کہ صرف اپنے مفاد کے لیے وہ استعمال اپنے آپ کو کرتی ہے دوسرے کے مفاد کا اس کو کوئی خیال نہیں رہتا دوسرے کو دھوکہ دینا جھوٹ بولنا گریب کرنا اپنے لیے کوئی چیز جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس سے پوچھئے تو ہزار دلائل وہ دے دیں گی صاحب یہ ہے عقل خود بھی غافل از بہبود غیر سود خود بینت نہ بینت سود غیر اور اس کے مقابلے میں ذہی حق بینندہ ہے سود ذہی کی روح سے جو ایبسلیوٹ اقدار یا ویلیوز ملتی ہیں وہ تمام نو انسانی کی منفرد کو دیکھتی ہیں یہی حق بھی نندا سودے ہما در نگاہ سود و بہبود ہما اور یہ فرق ہے جی۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے یم تو فلدے ما یون ناس بقا اسی عمل کے لیے ہے جو پوری کی پوری نو انسانی کے لیے منفت بخش ہو ورنہ اپنی ذات کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے قبیلے کے لیے اپنی قوم کے لیے منفت کی تو ہر ایک سوچتا ہے یہ دانش برانی یا انٹلیکٹ کے ریشنلائزنگ انٹلیکٹ کہلا جاتا تمام نو انسانی کی منفرد کے لیے سوچنے کی جو بات ہوگی اسے ہم کہیں گے دانش نورانی یا عقل جہاں بھی اس کے لیے سائیکالوجی کی اصطلاح میں آج کی سائیکالوجی کی اصطلاح میں ریزن بولا جائے گا کہا جائے گا یہ چیز ایبسولوٹ ہوگی آج کے انسان کے متعلق اقبال نے یہ لکھا ہے نا کہ عشق لا پید و فیرت لی گزدش دش سورت مار وہی سے معروم ہو گیا اپنی اصل کی روح سے جو چیزیں یہ طے کرتا ہے وہ سانپ کی طرح اس کو ڈسنے لگ جاتی ہیں اس لیے کہ عقل کو تابع فرمانے نظر کر نہ سکا یہ عقل سے وہی کی روشنی میں عقل سے کام لینا جو تھا یہ نہ اس نے سیکھا نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اپنی حکمت کے خموں پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ یہ نقو ضرر کر نہ سکا عزرا نے من دین وہی قرآن اس کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ مطلق حق کیا ہے اور مطلق باطل کیا ہے مطلق حق یا خیر وہ ہے جو پوری نو انسانی کے لیے منفرد بخشا اور ان کے لیے خیر کا اور برکت کا موجب ہے خیر وہ ہے کہ وہ پوری نو انسانی نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے دائرے کے اندر اپنی قوم کے اندر وہ خیر ہو ذرا اس سے باہر دوسرے انسان جو ہے ان کے لیے وہ شر ہو جائے اگر یہ چیز ہے تو یہ خیر مطلق یا حق مطلق نہیں ہوا اضافی ہو گیا الفرقان وہ جو ایبسولوٹ حق اور باطل میں فرق کر کے بتائے ایسا فرق کہ جس میں بال برابر بھی ابہام نہ رہے الجھن نہ رہے جو خیر اور شر میں حق اور باطل میں اس طرح سے فرق کر کے بتائے کہ اسے مانگ کے متعلق کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی اسے دیکھنے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے کچھ بال ادھر آ گئے ہیں یا نہیں صحیح ہے کس قدر یہ قوم ایسی تھی یہ فلسفیانہ ایبسٹریکٹ ٹاکس میں نہیں جاتی تھی یہ محسوسات کی طرف کے مشاہدے سے نتائج اخذ کرتی تھی اس لیے اس زبان کے سمجھانے کے لیے ہمیشہ محسوس مسائل دی جاتی ہے ڈسٹنکشن دو چیزوں میں ایسا نمایاں کہ جس میں دیکھتے ہی پتا چل جائے کہ سیدھی ہے یا نہیں ادھر ادھر فرق تو نہیں اب اس کے لیے مانگ کی تشبیح دینا کیا بات ہے قرآن ان کے ان الفاظ کو الفلام کے ساتھ استعمال کر دیتا ہے اور پھر اس کو ساتھ دی بڑھا دیتا ہے کہ یہی ہے وہ فرق کرنے والی شے حق بھی ایبسلیوٹ اور حق کو بتانے والے یہ جو وہی کی روح سے اقدار دی گئی ہیں یہ بھی الفرقان ان میں جو فرق کر کے دیکھا تو اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ قرآن کریم کاہے کے لیے آیا ہے اور پھر یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ لا تبدیل علیہ کلمات اللہ پھر کیوں کہتا ہے اگر یہ مشروط و حالات کے تابع اگر یہ بدل جاتا ہے ضروریات کے تابع تو یہ تو پھر بدلنے والی شاید مطلق رہ ہی نہیں سکتی وہ تو ایبسلیوٹ ہوتی نہیں ہے ایبسلیوٹ تو ان شرائط اور تقاضوں اور ضروریات سے بالا ہوتا ہے ہر حالت میں ہر آن میں ہر زمانے میں وہ حق حق رہتا ہے خیر خیر رہتا ہے جو نو انسانی کی پوری نو انسانی کی منفرد کے لیے ہوتا ہے اب برکت کے معنی بھی آ گئے تبارہ زی میں اب آ گیا کہ وہاں لفظ قرآن نے اپنے خدا کی صفت تبارہ کا کیوں کہی پہلی بات تھی نا کہ وہ اپنے مقام پہ موتن کھڑا ہو اور آگے الفرقان میں ہم نے دیکھا کہ حق مطلق ہو اپنے مقام پہ اٹل ہو لیکن <clears throat> اپنے مقام پہ اٹل اور اس کے ساتھ ہی جتنے زمانے کی ضروریات ہوں ان کو ساتھ پورا کرتا چلا جائے تبارک میں بھی یہ چیز تھا نا کہ پتھر کی طرح جامد نہ ہو بلکہ اس میں کشو ارتقا بھی ہو یہ مسئلہ پھر بڑا مشکل ہے ایک چیز محکم بھی ہو اپنے مقام پہ اور زمانے کے تقاضوں کا بھی ساتھ دیتی چلی جائے سنیے یہ عربوں کے ہاں اس حق کو کیا کہتے تھے اس قسم کی چیز پھر وہی محسوس میں یہ جو ہمارے ہاں آج کل کے دروازے ہیں یہ تو ان میں ہنجز ہوتی ہیں نا لگی ہوئی پرانے زمانے کے دروازے ہوتے تھے ان میں نیچے وہ چوکتے سی ہوتی تھی نا تو نیچے ایک ایسی سی لکڑی ہوتی تھی اس میں وہ گلی اور اوپر اسی طرح سے ہوتا تھا اس میں بھی یہ گلی ہوتی تھی تو وہ دروازے اس طرح سے ہوتے تھے اربوں کے ہاں یہ چیز جس کے اندر یہ آ کے رکھی جاتی تھی یہ جو تھے جی ہاں پنجابی کیوں کیوں تھی کہنے کہ میں پتا نہیں اردو کی کہنے والی یہ تو اپنے مقام کے اوپر مستقبل ہوتی تھی اور دروازہ ضرورت کے مطابق کھلتا بھی تھا ضرورت کے مطابق بند بھی ہوتا تھا وہ اسے حق کہا کرتے تھے کہ اپنے مقام پہ اٹل ہو وہاں سے نہ ہی اس کی وہ جو ہے لیکن ضرورت ہے اگر وہ اپنے مقام پہ جامد ہو جائے بند ہے تو بند رہے کھلا ہے تو کھلا رہے وہ دروازہ نہیں ہو سکتا وہ تو دیوار ہو گئی وہ کم اس قدر ہو کہ ادھر ذرا ادھر ادھر نہ ہل سکے اور ضرورت کے مطابق جب اندر جانا چاہے کھل جائے باہر آنا چاہیں بند کر دیں جب جی چاہے بند ہو جائے جب جی چاہے کھول دیں وہ اپنے مکان کے اوپر وہ اٹل کھڑا ہوتا ہے یہی برکت ہوگی نا تبارک اللہ نزل الفرقان عزیز عمل یہ قرآن ہے یہ کتاب یعنی اس چیزیں دیگر یہ عربوں کی زبان تھی جو ان حقائق کی متحمل ہو سکتی تھی کیا بات سوچئے کہ اس دور میں چودہ سو سال پیش تک سمجھانے کے لیے یہ اس مثال سے بہتر مثال کی ہو سکتی ہے آج بھی نہیں ہو سکتی <coughs> اپنے مقام پہ بھی مستحکم رہے ضروریات کا ساتھ بھی دیتا چلا جائے یہ حق پتھر کی جگہ جامد نہیں درخت کی طرح مستحق جمع ہوا بھی ہو اور اس کے ساتھ تغیرات میں اس کے ساتھ نشو نما بھی ہوتی چلی جائے <clears throat> نزل الفرقان الفرقان قرآن کریم نے <clears throat> کئی ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقام پہ قرآن کو قرقان کہا ہے دوسرے مقامات میں بھی کہا ہے مثلا وہ اس لیے میں ضروری ایک ریفرنس کم از کم دے دینا ضروری سمجھتا ہوں سورہ بخان فاتی سور چوالیسویں سور حامیم والکتاب المبین انا ہو فی لہلت مبارک انا کننا منظرین ہم نے اسے نازل کیا ہے لہلت تین مبارک دیکھتے ہیں وہی تبارک اللہ جی والی بات وہ ذات تبارک کہا ہے قرآن کے نزول کے زمانے کو کہ اس میں تاریخیاں ہی تاریخیاں تھیں یہ نہیں ہے کہ ایک رات جسے ہم شام سے صبح تک کہتے ہیں یہ اس سے مقصد ہے تاریخیوں کے دور کے اندر لیکن وہ تاریخیاں کس قدر بابرکت ثابت ہوئی کہ اس قسم کا سفیدہ سہارا اس سے نمودار ہو گیا ہے کیا چیز نازل کی سیاہ یوف رکھو کلو امر حکیم یوف رکھو یہی ہوئی فیر کا اب سیوا آ گیا ورگ کا کھول کا جس میں